السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الدین اللہ علم الرحمہ الرحم علیکم واشدُ اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ وسلم صاحب الدین وبعد معزز ناظرین مشاہدین وسامعین قبرستان یا قبر سے متعلق بدعت کا تذکرہ آپ کے سامنے لگاتار ہم کر رہے ہیں آج بھی جو بدعت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا بھی تعلق قبر ہی سے ہے اور وہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یا صورت الاخلاص پڑھنا یا آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یا اور جو دیگر صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھنا یا دیگر آئے یا یعنی صورتوں کی تلاوت کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہے دین کے اندر بدعت ہے ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا ہے اور قبرستان بنانا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن کرنا اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا اس لیے مردوں کو گھر میں دفن نہیں کیا جائے گا یہ ہمارے نبی کی خصوصیت تھی کہ انہیں ان کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا ایسے ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پر بھی صحابہ کے اجماع ہے کہ انہیں وہاں دفن کیا گیا یہ ان کے لیے یعنی ہمارے نبی کی خصوصیت نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اب رہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ان کو اس پر اجماع ہے ان دونوں کے گھر میں دفن کرنے پر صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا لہذا صحاب کرام کے اس پر اجماع ہے اور اجماع بھی ایک دلیل ہوتا ہے وہ بھی معتبر ہے جسے اسلام کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں یا چار چار چیزیں حجت ہوتی ہیں ایک تو قرآن کریم دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اور نمبر تین قیاس اجماع اور نمبر چار صحیح قیاس صحیح قیاس بادل قیاس نہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اس قیاس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر اور اس اجماع کی بھی کوئی حیثیت نہیں جو ثابت نہ ہو جو اجماع ثابت ہو اس اجماع کی حیثیت ہوتی ہے تو یہ اجماع جب سے وہ بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ دیکھیں تمام مسلمان جانتے ہیں دنیا کے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضر عائشہ میں دفن کیا گیا ہمارے اور اس طریقے سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا باقی اور کسی کو نہیں دفن کیا گیا تو ان دونوں پر اجماع واقع ہے لہذا کسی کو بھی گھر میں دفن کرنا جائز نہیں ہے اور اس پہلے ہماری اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے تو گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان کے طریقے سے نہ بناؤ جس طریقے سے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں یا صورت اور قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ایسے گھروں کو نہ بناؤ بلکہ گھروں کے اندر نماز پڑھو عورتیں تو فرض نماز بھی پڑھیں گی اور جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مرد لوگ گھروں کے اندر سنت پڑھیں گے نوافل پڑھیں گے قرآن کی تلاوت سب کے لیے ہے لہذا گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اور قبرستان پر جا کر کے قبر تلاوت کرنا قرآن کی یا سور فاتحہ کی یا سور یاسین کی یا عید الکرسی کی یا قبرستان کی زیارت کے وقت تلاوت کرنا یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہوتی ہے بدعت کیا ہوتی گمراہی ہوتی ہے قبرستان کی زیارت کا ہمارے نبی نے طریقہ بتایا ہے اور ایک دعا سکھائی وہ دعا انسان کرے گا اور دعا کیا ہے ہر انسان جانتا ہے السلام علیکم یا اہل اور مسلمین ان شاء اللہ وکم اللہ ان تم و نس العافیہ یہ ہمارے بھی نے دعا سکھائی قبرستان کی زیارت کے وقت اب اس دعا میں کہیں قرآن کی آیت کا ذکر نہیں ہے نہ قرآن کی صورت کا ذکر ہے یقیناً قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے لیکن ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے اور جس جگہ کے لیے دعا موجود ہے شریعت کے اندر اس جگہ پر انسان وہی دعا کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری دعا کرنا کچھ اور تلاوت کرنا یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے چھینک آتی ہے تو انسان الحمدللہ کہتا ہے اب چھینک آنے پر کوئی ہم درو شریف پڑھے سور فاتحہ کی تلاوت کرے یا اس طریقے سے یا یا مان لیجئے سورہ عصر پڑھنا شروع کر دے یا سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے چھینک آنے پر تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے وقت جو دعا سکھائی وہ الحمد للہ الحمد للہ زیادہ عجر ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں لیکن سورہ فاتحہ آپ نے یہاں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ایسے ہی تشود میں آپ دیکھیں تشود میں انسان احتیاط پڑھتا درو شریف پڑھتا ہے وہاں پر انسان سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہاں پر انسان آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتا اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی سورہ فاتحہ تو بہت افضل اور اہم اور قرآن کریم کی سب سے اہم صورت ہے اس کو تلاوت کرنے میں کیا عرض ہے اطیات سے زیادہ فضیلت ہے اس کو پڑھنے میں زیادہ اجر ہے یقیناً اس کا یہ کہنا کہ طیات کے مقابلے میں صورت الفاتحہ زیادہ اہم ہے بلکہ پورے قرآن میں سب سے اہم صورت افضل صورت صورت الفاتحہ ہے لیکن آپ نے اتحیات میں تشود میں اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور نہ آپ نے خود پڑھا ہے اس لیے یہ سب چیزیں توقیفی ہیں دعا توقیفی ہوتی ہے جس توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جس کا ثبوت ہوگا جس طرح کا ہوگا ثبوت اس طریقے سے کیا جائے گا انسان اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارے بھی دعا سکھائی دعا پڑی جائے گی اور ایک حدیث آتی ہے کہ کسی کو شیخ آئے اور انہوں نے الحمد پڑھنے کے بجائے ضرور شریف پڑھنا شروع کر دیا تو غالباً عبداللہ بن عمر ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہیں فی الحال میرے ذہن سے بات نکل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے چھینک آنے پر الحمد للہ کا کا حکم دیا تو یہاں الحمد للہ کہا جائے گا درود شریف کب پڑھیں گے جنازے کی نماز میں انسان درود شریف پڑھتا ہے دوسری تقبیر میں اس طریقے سے آپ دیکھیں درود شریف انسان نماز کے اندر پڑھتا ہے تشود میں آخری تشود میں جس میں انسان سلام ہے پڑھنا ضروری ہے لیکن پہلے تشود میں بھی اگر دو تشود والی نماز ہے تو پہلے تشود میں بھی انسان درو شریف پڑھ سکتا ہے افضل ہے یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور آپ سے ثابت بھی ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے پہلے درو شریف پہلے تشود کے اندر تو اور اس طریقے سے صبح شام انسان درو شریف پڑھتا ہے صبح شام انسان درو شریف پڑھتا ہے جمعہ کے دن شریف پڑھنے کی بڑی فضرت آئی ہوئی ہے تو یہ چیز ہے کہ جو عمل جس جگہ ثابت ہے انسان اس عمل کو وہیں پر کرے گا تو قبرستان کی زیارت کے وقت ہمارے نبی نے سور فاتحہ نہیں پڑھا نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ اور خلفائے راجدین تابعین کسی سے نہیں آتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کے وقت سور فاتحہ کی تلاوت کرتے رہے ہوں اس لیے قبرستان کی زیارت کے وقت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بدعت ہوگا دین کے اندر ہم آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہیں منع کرتے قرآن پڑھنے سے نہیں منع کرتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے وہ آیت الکرسی پڑھنے کی جگہ نہیں ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہاں لوگ نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے جہاں پڑھنے کا باقاعدہ حکم ہے جہاں رکن ہے نماز کا جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نماز ناقص ہے نماز ناقص نماز ناقص ہمارے نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہاں لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے لیکن کھانوں پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جا کر کے قبرستان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے سنت سے دوری کا کی علامت اور پہچان ہے یہ اللہ کے سر کی سنت سے محبت ہے تو آپ نے جیسے عمل کیا ویسے آپ کیجیے قبرستان کی زیارت کے وقت آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھنا قبرستان کی زیارت کے وقت یہ دین کے اندر بدعت ہوگا ناجائز اور حرام ہوگا یہ قطام جائز نہیں ہوگا ہر عمل کے لیے دعا ہے آپ دیکھیں ہم مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وسلاۃ السلام علیہ اللہ اللہ اللہ مفت اب رحمتی اب یہاں پر انسان کوئی اور دعا پڑھنا شروع کر دے دوسری جگہ کی دعا یہاں پڑھنا شروع کر دے احتیاط پڑھنا شروع کر دے یا سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے مسجد میں داخل ہوتے وقت تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا پتان اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائی دین جذبات کا نام نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کیا حرج ہے پڑھنے میں سور فاتحہ بالکل حرج ہے اس لیے کہ ہمارے بھی نہیں پڑھا ہے اور یہ دین ہے یہ ہمارے بھی دعا سکھائی ہے یہ عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے اجماع پر ہے لہذا جب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہیں کیا جائے گا کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ آپ نے فاتحہ پڑھا لہذا سور فاتحہ عظیم صورت ہے قرآن کی سب سے صورت اس میں کوئی حرض اور ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں لیکن قرآن کریم ہو یعنی قرآن کریم ہے سور فاتحہ یا قرآن کریم کی کوئی بھی صورت قبرستان کی زیارت کے وقت پڑھنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر بدعت ایسے ہی شریف وغیرہ پڑھنا بھی کہ انسان جا کر کے وہاں شریف پڑھے وہ شریف پڑھنے کی جگہ نہیں ہے شریف پڑھنے کی جگہ میں نے بتایا نماز ہے جنازے کی نماز ہے تشود میں انسان پڑھتا ہے صبح شام پڑھتا ہے جمعہ کے دن بطور خاص پڑھتا ہے یہ اوقات اور جگہیں ہیں جہاں پر انسان درو شریف پڑھتا ہے اذان کے بعد پڑھتا ہے جواب دینے سے یعنی دعا پڑھنے سے پہلے جو دعا آتی ہے اللہ مربع دعوت تامہ اس سے پہلے درو شریف پڑھتا ہے تو یہ سب اس کی جگہ ہیں درو شریف پڑھنے کی لہذا قبرستان کی زیارت کے وقت سور فاتحہ پڑھنا یہ دین کے اندر میرے بھائی بدعت ہے حرام و ناجائز بدعت گمراہی ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس بدعت سے بچنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو دعا آتی وہ دعا نہیں پڑھتے لوگ جا کر کے شور فاتحہ درود شریف آیت القرسی سورہ آسین کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے واپس چلے آتے اور کہتے کہ ہم تو ہم نے قبرستان کی زیارت کر لی یہ شرعی زیارت نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں کہا ہی جاتا ہے کہ جا کے فاتحہ پڑھ کر کے آ جائیے تو فاتحہ نہیں سور فاتحہ پڑھ کر کے لوگ آ جاتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں کچھ اور آتے ہیں اور صورتیں پڑھ کر کے واپس چلے آتے ہیں اور جو دعا ہمارے نبی نے سکھائی جو ہمارے نبی ثابت شدہ ہے امت کو سکھائی آپ نے خود کیا لوگ اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے کس قدر گمراہی اور دین سے اور سنت سے دوری ہے یہ کہ اللہ کے سول نے جو دعا جس جگہ پڑھی ہم وہ دعا نہیں پڑھتے اور ایک نئی چیز جا کر کے وہاں پر کر کے چلے آتے ہیں تو میرے بھائی وہ چیز دین کے اندر بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے دین اللہ نے مکمل کر دیا دین میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے دین کتاب و سنت کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کا نام دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے لہذا دین کے اندر نئی چیزیں نہ ایجاد کی جائیں دنیا میں نئی چیزیں ایجاد کیجیے افسوس یہ کہ مسلمان دنیا میں پیچھے ہیں اور دین میں ایجاد کرنے میں آگے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں لیکن دنیا بھی ایجادات جس کی کوئی ممانعت نہیں ہے جو دین کے لیے فائدہ ہو انسانیت کا فائدہ ہو اس کے ایجادات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں مسلمان پیچھے ہیں لیکن دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے میں آگے ہیں افسوس کی بات یہ بڑے افسوس کی بات دنیاوی ایجادات میں پیچھے ہم دوسروں کے محتاج ہیں موبائل ہو انٹرنیٹ ہو کم کمپیوٹر ہو کوئی بھی چیز ہو دنیاوی جو ایجادات ہیں ہم اس میں ان کے محتاج ہیں لیکن دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہم نے ایجاد کر رکھی اور ان لوگوں کی چیزوں کو لا کر کے اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ہم نے دین کے اندر داخل کر دیں یہ سوچنے کا مقام ہماری علمہ فکریہ میرے بھائی اس لیے دین میں بداع سے بچیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بدا سے محفوظ کامل و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صاحب و جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ